ہے اور جس کے عادات و اخوال برے ہوں وہ دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے دوسروں کے لیے ببال جان ہوتا ہے اس لیے حدیث پاک میں نبی اسلام نے اشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن اس دنیا میں محبت سے رہے ہمدردی سے پیار سے الفت سے غم گسار ہو نکوکار ہو دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہو آسانی سہولت کرنے والا ہو وفا والا ہو دھوکے سے بچے ہر بری عادت سے بچے وہ ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے اس لیے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما تم زمین والوں پر رحمت کرو آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہتا ہے چنانچہ آج کی اس مجلس میں ایسی احادیث مبارکہ سنائی جائیں گی کہ جن میں ایک انسان اچھا عمل کرے تو اس پر اس کے گناہ معاف ہوں تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کس طرح قدم قدم پر ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ ایک مالدار آدمی کے حق میں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا وہ مال دوسروں کو قرض کے طور پہ دیتا تھا پھر اگر امیر آدمی ہوتا تو اس سے بھی واپس لینے میں نرمی برتتا تھا اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا اب اس حدیث مبارکہ میں ابن مسعود اطلان روایت کرتے ہیں یہ حاکم کی روایت ہے اتی اللہ من عباده ہی آتا اللہ مالا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ایک مالدار آدمی پیش کیا جائے گا اقال الحو ماضا املتا فت دنیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم نے دنیا میں کیا کیا اقال وہ آگے سے جواب دے گا ما امل تم انشی ان جا ربی اللہ ان کا آتی تنی مالا تو ابا یہ اناس اے اللہ آپ نے مجھے مال عطا کیا تھا اور میں وہ مال لوگوں کو دیا کرتا تھا وکان امن خلقی ان یسر المسری و ان ذر اور میرے اخلاق میں سے یہ تھا یہ میری عادت تھی کہ میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب آدمی کا قرضہ معاف کر دیتا تھا جب وہ یہ بات کرے گا تو قال اللہ اللہ رب العزت فرمائیں گے احق کو بزال کمن کا کہ اس بات کا تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں تجاوز ان ابدی اے فرشتو میرے بندے سے الگ ہو جاؤ اس کو بغیر حساب جنت میں جانے دو تو یہ صفت کے انسان قرض دینے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور اگر وہ غریب ہو تو معاف ہی کر دے یہ تو صحابت ہے یہ تو دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے اور صحابت تو واقعی اللہ رب العزت کو سجتی ہے تو سوچئے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی کر سکتا ہے اگر وہ دنیا میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں فرمائیں گے ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے عشق کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا کہ ان یوم الاسنین والخمیس یغفر اللہ فیہما ہمال کل مسلم کہ سوموار اور جمعرات ان دو دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے اللہ محتجرین سوائے ان دو بندوں کے جو آپس میں نہ بولتے ہوں یقول اللہ فرماتے ہیں داہما ان دونوں کا معاملہ پینڈ کر دو روک لو حتہ یس تلہا حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں سلو کر لیں اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دو مسلمان آپس میں ہم کلامی نہیں کرتے تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جہاں اور مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی روک لیا جاتا ہے ان کے معاملے کو جب تک کہ وہ آپس میں سلو نہ کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو شخص کسی بات پہ ایک دوسرے سے خفا ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سبحان اللہ شریعت نے جوڑ کو پسند کیا توڑ کو پسند نہیں کیا محبتوں کو پسند کیا نفرتوں کو پسند نہیں کیا شیطان ہمیں زد بازی سکھاتا ہے شیطان ہمیں انانیت سکھاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں چھوٹی سی بات پہ خامن ناراض ایک مہینہ نہیں بولتا کہیں کہیں بیوی ناراض خامن منانے کی کوشش بھی کرتا ہے بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے تو کہیں بیوی کو تاہی کرتی ہے کہیں خامن کو تاہی کرتا ہے اور کہیں پر اللہ کے یہ دونوں بندے کو تاہی کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ کئی کئی دن نہیں بولتے اب اگر یہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اپنی مغفرت کے فیصلے کو یہ لیٹ کرواتے ہیں ان کی بخشش گناہوں کی نہیں ہوتی تب بخشش ہوگی کہ پہلے آپس میں سلو کریں کیا خوبصورت شریعت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ آپس میں محبت پیار سے رہیں اگر دو بہنیں آپس میں نہیں بولتی بہن بھائی نہیں بولتے ساس یا بہو آپس میں نہیں بولتی تو سب اسی زمرے میں شامل ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات دائرہ شریعت کے اندر ہو رہی ہے اگر فرض کرو کوئی بندہ کسی خاتون کو خلاف شرع تعلق پر ابھار رہا ہے اور یہ اس سے قطع تعلقی کرتی ہے تو یہ عین شریعت کا حکم ہے اس پر یہ اجر پائے گی تو شیطان کہیں یہ نہ بہکا دے کہ جی میں اس کے میسج کا جواب نہیں دے رہی اور تین دن ہو گئے میری تو مغفرت نہیں ہوگی گناہ کا مسئلہ نہیں یہ وہ تعلقات جن کو شریعت نے جائز کہا اور جن کے تعلقات کو رکھنے پر انسان کو اجر ملتا ہے تو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بول چال رکھے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے دار ہوتے ہیں ان سے طبیعتیں نہیں ملتی تو شریعت نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کر لیا کرو اگر تم نے سلام کر لیا تو گویا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ معاف کر دیں تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے ان ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم جسده رز به فیتھی اللہ الله اللہ درجتن او خط او حت انہ بھی خطی وہ درداد لان روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جس کو دوسرے مسلمان کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف پہنچے اور جس کو تکلیف پہنچی یہ اس کو معاف کر دے تو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن عباس لان روایت کرتے ہیں جبرانی شریف کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا من قاد آما جو بندہ کسی نابینا شخص کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے حتہ یب لوگہ منا حتیٰ کہ اس اندھے شخص کو گھر تک پہنچا دے غفرت لہو اربعون کبیرتن اس کے چالیس کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ارباؤ کبا ارتو جبکہ چار کبیرہ گناہ بھی بندے کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ جو چار بھی ہوتے تو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ایسے چالیس کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اب سوچئے کسی اندھے کو سڑک پار کروا دینا گھر تک پہنچا دینا اس کی ہیلپ کر دینا یہی تو انسانیت ہے اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی کا نام مسلمانیت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ سکھ کو بانٹیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارے نبی رسعت اسلام نے شاد فرمایا الخلق الحسن یزیب الخطایا کما یزیب الما الجلیدہ کے خوش خلقی خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے تو جو اچھے اخلاق والا انسان ہو اس کی خطائیں معافی ہوتی رہتی ہیں ایک اور روایت ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ان العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحمو ترحمو تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا وغفرو یغفر لکم تم معاف کر دیا کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ ہم دوسروں پر رحم کریں اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے اور ایک اور صحابی ابو داود لانو جو نابینا تھے وہ نبی نبیر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا التقیا کہ دو مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں وہ تصافہ اور مسافہ کرتے ہیں و داحقہ کل منہما فی وجہ صاحب ہی اور ان دون وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں لا یف ذالکا وہ یہ عمل نہیں کرتے اللہ لاہ مگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں لم یتفرقا فر رقا حت فر وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب دو مسلمان عورتیں اگر آپس میں ملیں اور دونوں مسافہ کریں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ کتنا کریم پروردگار ہے وہ کتنا مہربان پروردگار ہے اور اس سے شریعت کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا نچوڑ یہ ہے کہ تم محبت پیار کی زندگی گزارو دل میں نفرت رکھنا دشمنی رکھنا دل کے اندر کینا رکھنا یہ اللہ تعالی کو بہت ناپسند ہے تو اچھا انسان ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان بن کر رہے ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے اشاد فرمایا ان میں موج بات المغفرت اطعام المسلم صحبان ای الجوان کہ یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا تو اگر کسی مسلمان کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی پیاسے کو پانی پلائے اس پر بھی گناہوں کی مغفرت ابو حریر جانو روایت کرتے ہیں ذرا یہ حدیث پاک توجہ سے سنیے گا ان رسول صلی اللہ عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا بہل اتشو اس کو سخت پیاس لگی فواجد بئرن فنزل فنا فی اس کو ایک کنواں ملا تو وہ کنویں کے اندر اترا فشاریبا اس نے پانی پی لیا ثم خرجا جا پھر وہ وہاں سے نکلا خ کل بن یل ہے یا کل سرا منل اس کو ایک کتا ملا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کی زبان نکلی ہوئی تھی اتنا پیاسا تھا وہ کتا پانی مل نہیں رہا تھا فقال رج اس آدمی نے کہا لقد من مثل کہ اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے کہ مجھے پیاس لگی تھی فنازل البئر وہ دوبارہ کنویں میں داخل ہوا فملا اخ اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھر دیا برتن تھا نہیں تو جو جوتا پہنا ہوا تھا اسی کے اندر اس نے پانی بھر لیا سما ام سا کہا ہی فسقل کل پھر وہ اس کو لے کر باہر اترا نکلا اور اس نے کتے کو پانی پلایا فشکر اللہ لہو جب پانی پی کر کتے نے خوشی کی آواز نکالی فغفر لہو اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا کالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں سے اچھائی کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا فقال صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام نے فرمایا فی کل دن رت بدن اجرن کے ہر جگر رکھنے والے زندہ ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا تو کوئی بھی جاندار ہے اگر اس کے ساتھ اچھائی کرنے پر ثواب تو جو کلمہ گو اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کتنا ثواب ہوگا آج کل ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کی خدمت نہیں کر سکتے ساس سسر بوڑھے ہوں تو بہو صاحبہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی عجیب حال ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس انانیت ہو زندگی میں اخلاق کا تو نام ہی زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو شریعت ہمیں چاہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں اب سوچیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوئی تو جو خاتون گھر میں کھانا بناتی ہے گرمیوں میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر پسینے بہاتی ہے پھر دسترخوان لگاتی ہے پھر مردوں کو گھر کے عورتوں کو بلا کے کھانا کھلاتی ہے پھر وہ بچی جو کھانے کے دوران کبھی ابو کو پانی دے رہی ہے کبھی امی کے لیے پانی لا رہی ہے کبھی کچن سے فلاں چیز اٹھا کے لا رہی ہے تو اس بچی کو یا اس عورت کو اللہ تعالی کی طرف سے کتنا ثواب ملے گا سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندے نے تو کتے کو پانی پلایا تھا تو مغفرت ہوئی یہ تو ابو کو پانی پلا رہی ہے یہ تو امی کو پلا رہی ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں اور خوش ہوا کریں اگر کھانے کے دوران ان کو کام کہہ دیا جائے عام طور پر تو یہی دیکھا ہے کہ کھانے کے دوران کسی بچے کو کہو کہ بھئی واہ چیز لے کے آؤ تو وہ گھوریاں دیکھتا ہے کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے اور اگر ایک دفعہ کام کر دے تو دوسری دفعہ نہ ہی کر دیتا ہے بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری کا اپنی ذمہ داری سمجھیں چنانچہ ایک کھانے کے دوران دس مرتبہ بھی ان کو بڑے کہیں کہ اٹھ کے فلاں چیز لاؤ اور اسے اپنا کھانا روکنا پڑے تو وہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھے تو کھانا کھلانا پانی پلانا یہ اللہ کو پسند ہے جو یہاں کھانا کھلائے گا اور پانی پلائے گا اللہ اس بندے کو جنتوں میں کھانا کھلائے گا اور جنت کا پانی پلائے گا اب ایک اور حدیث میں بار کا سنیے کہ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے اور ایک بندہ ان میں سے تعلق جوڑنے میں پہل کر لیتا ہے تو ہشام بن عامر لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اشلاط اسلام نے ارشاد فرمایا لا یل مسلم یوسا ریم ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان سے بول چال بند کرے فو کا سلاثلیال تین راتوں سے زیادہ اگر تین دن رات سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے نہ بولے پ ان ہما سارماں فو کا نہ ہما نا انل حق ماں داما اللہ سرا مہما تو وہ دونوں حق سے تجاوز کرنے والے ہیں جب تک کہ اپنی لڑائی کے اوپر قائم ہیں وہ ان اولما اور ان دونوں میں سے جو بندہ فی ان یقون و کفارت اللہ سب کو ہو بالفی و ان ہما ماتا اللہ سے روح لم ید خل اور اگر ان میں سے ایک بندہ دوسرے کے ساتھ بول چال میں پہل کرے گا تو یہ بول چال میں پہل کرنا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا اور اگر دونوں لڑائی پر باقی رہے اور موت آ گئی اللہ ان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں فرمائیں گے تو جو دو بندے آپس میں تین دن سے زیادہ نہیں بولتے ان کا تو جنت میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے قطع تعلقی اور اس قسم کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے بلکہ زندگی سادہ ہو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہو اور ہر کے ساتھ اچھائی بھلائی ہو خامن ناراض ہے تو بیوی منا لے بیوی خفا ہوئی تو خامن منا لے انا کا مسئلہ نہ بنائیں زد بازی میں نہ پڑیں ہٹ دھرمی نہ دکھائیں اس سے انسان کے نام اعمال میں الٹا گناہ لکھے جاتے ہیں اور انسان اللہ سے دور ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلمن بے کہ اگر دو مسلمانوں نے کوئی سودا کیا مگر ان میں سے ایک بندہ اس سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے اقالہ اللہ اسرت یوم القیامہ تو اللہ تعالی اس بندے کے قیامت کے دن غلطیوں کو معاف فرما دیں گے یعنی ہم نے دوسرے کے لیے سہولت کر دی کہ بھئی اگر آپ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہم اپنا سودا واپس لے لیتے ہیں تو اس بات پر بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک حدیث پاک میں سلمان لانو نے فرمایا کہ جو شخص آدمی اپنے مسلمان بھائی کا اعزاز اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم اخوه المسلم کہ کوئی مسلمان جس کے گھر میں دوسرا مسلمان بھائی آئے فیلقی کی لہو وسادتن اور یہ صاحب خانہ اس کو تکیہ پیش کرے ید علیہا اکرامن و اے لہو اس کے اکرام کے طور پر اعزاز کے طور پر اللہ غفر لہو اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے اب بتائیے کہ کوئی عورت آپ کے گھر آتی ہے آپ کہہ دیتی ہیں جی یہاں کرسی پہ صوفے پہ تشریف رکھیں تو محبت پیار سے بٹھا دینے پر بھی گناہ معاف اللہ کتنے کریم ہیں اس کی رحمتوں کا اندازہ تو ان احادیث کو پڑھ کر ہوتا ہے کہ اللہ نے قدم قدم پہ بہانے بنا دیے میرا بندہ اگر کوئی خطا کر بیٹھے گا تو میں اس بندے کو بخش دوں گا اگر یہ کسی مہمان کو سلام کر کے محبت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا تکیہ پیش کر دے گا میں پروردگار اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا تبرانی شریف کی ایک اور روایت ہے پہلے وقتوں میں لوگ گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آتے جاتے تھے تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے سوار ہونے والے بندے کو دوسرا بندہ ہیلپ کر دیتا تھا وہ کیسے کہ اس کی رکاب کو پکڑ لیتا تھا تاکہ یہ گرے نہ تو جب رکاب کو پکڑ لیتا تھا تو دوسرا بندہ اس پر پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا اب سنیے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ابن عباس لانو اس کے راوی ہیں من ام سکا بے رکاب اخی ہی لا یرجو ہوں بلا یخاف ہوں جس بندے نے اپنے بھائی کے جانور کی رکاب کو تھاما نہ اس سے کوئی توقع ہے اور نہ اس سے کوئی ڈر ہے یعنی رکاب تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پیسہ چاہیے یا اس کا کوئی خوف ہے نہیں صرف اس بھائی کے اکرام کی وجہ سے اگر کسی نے ایسا کیا فرماتے ہیں غفر اللہ لہو اللہ رکاب تھامنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بھائی ملنے کے لیے آیا واپس جانا چاہتا ہے اور آپ ذرا آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جب وہ اندر بیٹھ جائے اور گاڑی کا دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا چونکہ یہ بھی اکرام ہے ایک مسلمان کا تو جب مسلمان مہمان کے اتنا تھوڑا سا اکرام کرنے پر گناہ معاف ہوئے تو سوچئے کہ اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو پھر کتنے گناہ معاف ہوں گے چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ستر نیکیاں لکھتے ہیں ستر گناہ مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر لوٹ کر واپس آ جائے یعنی یہ تو ہے کہ اگر اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا حاجت پوری ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے اللہ فرماتے ہیں تم نے قدم تو اٹھائے نا بھائی کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تم اس کے ساتھ چل پڑے تو ساتھ چلنے پر ہر قدم پر ستر نیکیاں اور ہر قدم پہ ستر گنا معاف اور اگر اس نے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دیا یعنی اگر یہ ساتھ چلا اور اس بھائی کا کام کروا دیا تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل آئے گا جس طرح اپنی ماں کے پیدائش کے دن وہ گناہوں سے پاک تھا اور اگر اس کوشش میں وفات پا گیا تو جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا اب اس معاملے میں ذرا تین باتوں پہ غور کریں آپ کہ کسی کا کام ہے اور آپ اس کے ساتھ چلتی ہیں تو پہلی بات کہ چلنے پر ہر قدم پہ ستر نیکیاں ملیں گی اور ہر قدم پہ ستر گناہ معاف ہوں گے سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھیے کہ ساتھ چلنے پر مثال کے طور پر آپ کی بہن ہے بیٹی ہے کوئی اور رشتہ دار ہے اس کا اسکول کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ سے ہیلپ مانگتی ہے کہ جی آپ ذرا میرے ساتھ چلیں یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کروا دیں اور آپ اسکول اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو پہلی بات کہ ہر قدم پر ستر نیکیاں ملی ستر گناہ مار ہوئے مسئلہ حل ہوا یا نہ ہوا یہ الگ بات ہے پھر دوسری بات کہ اگر وہ کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حویب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا جیسے اس دن پاک تھا یہ ایسے پاک ہو جاتا ہے دو باتیں اور تیسری بات یہ بتلا دی کہ اگر اس کام کے دوران اس بندے کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے سبحان اللہ اس حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کی پریشانی دور کرنا اور دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا اور دوسروں کی مشکل کو حل کرنا یہ اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے حیرت کی بات ہے کہ آج کافر ملکوں میں چلے جائیں تو جس دفتر میں چلے جاؤ وہاں لوگ پوچھیں گے what can I do for you can I help you can I help you کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ کسی ملک کے دفتر میں چلے جاؤ کہ جی مجھے یہ کام ہے تو پہلا جواب یہ ملے گا کہ جی سوری میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا کیا مزاج بن گیا ہم مسلمانوں کا اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ خواتین جو مدرسے چلاتی ہیں اسکول چلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر باہر سے عورتیں آئیں کوئی مسئلہ لے کر تو وہ بہت ریسیپٹیو ہو کے ان سے ملا کریں کھلے چہرے کے ساتھ ملا کریں معاملات کو الجھانے کی بجائے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں تو اگر ایک عام مسلمان کی حاجت پوری کرنے پر ثواب ملتا ہے تو اب سوچئے اگر بیوی کی حاجت ہے اور خامن پوری کر دیتا ہے بیوی نے کہا جی کہ گھر میں گھی ختم ہو گیا لے آئیے گا بچے کا دودھ ختم ہو گیا واپسی پہ لے آئیے گا اب ایک جائز ضرورت ہے نا اور میاں صاحب سنتے ہیں اور دفتر میں جا کے بھول جاتے ہیں پھر ایک دن وہ یاد دلاتی ہے پھر دوسرے دن یاد دلاتی ہے کئی جگہوں پر تو عورتیں بیچاری پانچ پانچ چھ چھ دفعہ یاد دلاتی ہیں اور یہ سرکار ایسے بے نیاز کہ جیسے کوئی احساس ہی نہیں کہ کسی کی ضرورت ہے حالانکہ اگر اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے پہلی مرتبہ بات کو پورا کر دیا جاتا تو اللہ تعالی گناہوں کو ایسے مٹاتے اور پاک کرتے جیسے اس دن پاک تھا جب یہ دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا تو مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کریں اس لیے نبی علیہ ساط اسلام اپنے گھر کے کام میں دلچسپی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا بھی گوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بھی ایک مرتبہ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود ٹانکا بھی لگا لیتے تھے تو گھر کے کاموں میں عورتوں کے ساتھ ہیلپ کر دینا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور اگر بازار سے کوئی چیزیں لانی ہیں تو یہ تو شرعن بھی عورتوں کا حق ہوتا ہے کہ مرد لا کر دیں عورت خود تھوڑا جائے گی بازار میں دکانوں کے اوپر تو مرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور گھر کے کاموں کی طرف توجہ دے آج کل یہ بیماری عام دیکھنے میں آئی ہے کہ جن کو اللہ کچھ مال دے بھی دیتا ہے تو وہ ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر کے کام بھی عورت کروائے اور گھر کے باہر کام بھی عورت کروائے عورت الیکٹریشن کو بلا رہی ہے عورت سینیٹیشن کے لیے کسی بندے کو بلا رہی ہے عورت ہی فلاں چیز لا رہی ہے گھر کے کام اور باہر کے کام سارے عورتوں کے ہی سفرد کر دیے جاتے ہیں کس قدر بے وقوفی ہے یہ گھر کے اندر کے کام عورت سنبھالے باہر کے کام مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنبھالے تو ہماری زندگی کی ترتیب ٹھیک رہے گی اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش اخلاقی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر دو بندے آپس میں نہیں بولتے اور کسی بندے نے ان کے درمیان سلو کروا دی تو انس اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے اشاد فرمایا من اسلح الناس اسلح اللہ لہو امرہ و آتا بکل کلی متن تکہ ات کا رقبتن و رجا ذنبه اگر دو آدمی آپس میں نہیں بولتے تو جو بندہ ان کے درمیان سلو کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو درست فرما دیں گے اور سلو کروانے کے درمیان اس نے جو کلمہ بولا جو فکرہ بولا لفظ بولا تو ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور وہ مصالحت کروانے کے بعد اس طرح لوٹے گا کہ اس کے اوپر تمام گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی اب اگر دو بندوں کے درمیان سلو کروانے والا اس طرح لوٹتا ہے کہ سب گنا معاف ہو جاتے ہیں اور جو باتیں اس نے دونوں کو سمجھانے کے لیے کی تو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ہر فکرے پر سبحان اللہ نفل تو پھر ایسے کام کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہ نفلی تسبیحات اور عبادتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اللہ رب العزت کو معاشرت کی یہ باتیں جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں یہ بہت پسند ہے تو اللہ تعالی توفیق دے آج تو ساس صاحبہ دیکھتی ہے کہ بیٹا میرا بیوی سے ناراض ہے تو نہیں کوشش کرتی کہ بیٹا خوش ہو جائے اپنے گھر میں دو بچوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا بچوں کو ان کے حال کو چھوڑ دیا جاتا ہے دو بچے آپس میں نہیں بولتے ماں باپ پروائی نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کی طبیعتیں نہیں ملتی وہ نہیں بولتے یہ تھوڑی بات ہے ان کی طبیعتیں کیوں نہیں ملتی جب شریعت نے ان کو دو بہنیں بنایا بھائی بہن بنایا تو پھر ہم کیوں نہ ان کو سمجھائیں کہ شریعت کیا ہے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے ابو ریڈ لانو فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غفر لرجل اخذ غصن شوق من طریق الناس غفر له ما تقدم منه وما تأخر احد اب ریلانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ علی اسلام نے شاید فرمایا کہ جو بندہ راستے میں چل رہا ہے اور اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی دیکھی اور اس کو اٹھا کر اس نے راستے کے ایک طرف رکھ دیا کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے تو اس پر اس بندے کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بھی مفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ بہت ساری احادیث میں آپ نے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی باتیں پڑھی ہوں گی یہ ایک ایسا کام ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا کہ اس میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں غفر لہو ما تقدم امن ہوں و ما جو پچھلے گناہ تھے وہ بھی معاف جو آئندہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا وہ گناہ بھی ماں اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں واقعی آپ نے تو بخشش کے لیے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ جیسے کوئی میک شور کرتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی بھی امتی جہنم کی طرف نہ جائے ہر بندہ جنت میں جانے والا ہو مگر ہم معاملے کو سمجھتے نہیں ہمارے اندر ضد آتی ہے شیطانیت آتی ہے حیوانیت آتی ہے شہوتیں ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں ہم اپنے کاموں کو الجھا لیتے ہیں معاملات کو پورا گندا کر لیتے ہیں اور ہم کوشش کر کے اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر لیتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمیں سمجھ ادا فرمائے اور ہم شریعت کی ہر بات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو جنت کی طرف تو ایک مین روڈ جا رہی ہے مومن چلتا ہوا سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے ایک حدیث پاک میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا اس کو ہانی عنہ نے روایت کیا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من موجبات المغفرت بذل السلام و حسن الکلام کہ مغفرت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے سلام کا پھیلانا اور نرم کلام کرنا اب سوچئے کہ جس بندے کی عادت ہو کہ وہ دوسروں کو سلام کرتا ہو اور جس کی عادت ہو کہ وہ اچھے انداز سے بات کرے نرم گفتگو کرے پیار سے بات کرے میٹھی بات کرے تو سلام کرنے پر اور اچھا کلام کرنے پر اس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو بندہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کر لے اور جو بندہ بات کرتے ہوئے پیار محبت سے بات کر لے تو ان عملوں پر بھی اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرا ایک آخری حدیث مبارکہ آج کی مجلس میں اس کو تبرانی نے روایت کیا سلمان لانو اس کے راوی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ جب آدم سلاثت واحد لی و واحد تم بینی و بین کہ تین کام ہیں ایک میرے لیے ایک تیرے لیے اور ایک تیرے اور میرے درمیان مشترک تین باتیں ہیں اے اولاد آدم تین باتیں ہیں ایک خاص میرے لیے ایک خاص تیرے لیے اور تیرے اور میرے درمیان مشترک پہلی بات فم التی لی وہ بات جو خاص میرے لیے ہے فن ان لا تشرک بھی شعی آ کہ تو میری عبادت اس طرح کر کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا یہ خاص گویا میرے لیے ہے وہ املتی لکا اور جو بات خاص تیرے لیے ہے فما امل تمن عمل ان جزئی تو کبھی کہ تو جو بھی عمل کرے گا میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا ان آگ پھر فن الغفور الرحیم اگر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں تو میں بڑا غفور اور رحیم ہوں و ام التی و بین کا اور جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے سبحان اللہ وہ بھی ذرا غور سے سنے کہ جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے ف علئی کا دعا اول تیرے ذمے ہے دعا کرنا اور مجھ سے مانگنا و الجابت ولعطا اور میرے ذمے ہے دعا کو قبول کرنا اور تجھے عطا کر دینا سبحان اللہ اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کام میرے لیے خاص کہ تو شرک نہ کرنا ایک کام تیرے لیے خاص کہ جو عمل کرے گا بدلہ دوں گا نیکی کا بدلہ اچھا دوں گا برائی کرے گا تو میں غفور الرحیم ہوں چاہوں گا تو تمہیں معاف کر دوں گا اور ایک تیرے اور میرے درمیان اکٹھی بات ہے تو جب بھی دعا کرے گا اور جب بھی مانگے گا میرے پروردگار کے اوپر یہ لازم ہے کہ میں دعا کو قبول بھی کروں گا اور تجھے عطا بھی کروں گا اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے و آخر الدہ ان الحمد للہ رب العالمین